بری نے شعبہ سے باقی ماندہ اسی سنت کے ساتھ روایت کی کہ حجاج نمازوں میں تاخیر کر دیتا تھا تو ہم نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے پوچھا آگے غندر کی روایت کی طرح ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار چار سو اکسٹھ